پھر اللہ جب انہیں بچا لیتا ہے جبھی وہ زمے میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں اے لوگوں تمہاری زیادتی تمہارے ہی جانوہے کا وبال ہے دنا کے جیتے جی برت لو فاد اٹھلو پھر تمہیں ہماری طرف پیرنا ہے اس وقت ہم تمہیں جتا دیں گے جو تمہارے کوتک تھے